اور اے پیغمبر اہل مکہ سے کہو کہ مجھ پر یہ وہی بھی آئی ہے کہ اگر یہ لوگ راستے پر آ کر سیدھے ہو جائیں تو ہم انہیں وافر بقتار میں پانی سے سیراب کریں